بسم اللہ رسوله الكريم میرے محترم مسلمان بھائیو بہنوں اور مجاہد ساتھیو السلام علیکم وبرکاتہ آج چودہ سو اکتالیس ہجری شوال کی چھٹی تاریخ ہے ایک طویل غیر حاضری کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے اللہ جل جلالہ ہماری اس ملاقات کو اور ہمارے تعلق کو دوام عطا فرمائے اللہ جل جلالہ رمضان المبارک کی عبادتوں اور عید الفطر کے مبارک لمحات کو سب کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور امت مسلمہ کو اللہ جل جلال خوشیوں اور سعادت و برے ایام عطا فرمائے میرے بھائیوں میری بہنوں اس طویل غیر حاضری کا جو سبب ہے وہ رمضان المبارک کی آمد ہے رمضان المبارک کے مبارک لمحات میں ہم نے کیا کیا اس سلسلے میں ایک عبرت آموز واقعہ آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا الحمد ہم نے یہاں ایک مدرسے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اس مدرسے میں ہمارے نوجوان مجاہد لڑکے تعلیم حاصل کرتے ہیں مدرسے کے ذمہ داروں نے یہ سوچا کہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اور چونکہ ہمارے اکثر نوجوان لڑکے حافظ قرآن ہیں اس لیے اس مہینے میں نیٹ پر پابندی لگائی جائے چنانچہ رمضان المبارک میں نیٹ کے استعمال پر مکمل طور پر پابندی لگائی گئی جب ہم نے یہ دیکھا کہ یہ نوجوان بچے یہ نوجوان لڑکے الحمد اتنی پابندی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوتوں میں مصروف ہیں عبادتوں میں مشغول ہیں تو ہمیں بھی اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے چنانچہ اساتذہ نے بھی تلامزہ کی طرح بڑوں نے بھی چھوٹوں کی طرح نیٹ سے مکمل طور پر کنارہ کشی اختیار کی اس پابندی کے جو فوائد حاصل ہوئے ہیں ان میں سے چند ایک تو یہ ہیں کہ حفاظ قرآن نے خود اعتراف کیا کہ اس سال رمضان میں ہم نے کئی کئی ختم کیے اور الحمد للہ قرآن کریم کے حفظ میں جو خامیاں پورے سال تلاوت نہ کر سکنے یا کم تلاوت کی وجہ سے آ جاتی ہیں حفظ میں جو خامیاں آ جاتی ہیں ان خامیوں کو درست کرنے اور حفظ کو پختہ کرنے کا ہمیں بہترین موقع ملا اس عبرت آموز واقعے کو میں نے آپ حضرات کے سامنے اس لیے بیان کیا ہے کیونکہ آج کل یہ سوچا جاتا ہے اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اگر نیٹ نہ ہو تو زندگی نہیں حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے الحمد ہمارے بچوں نے نوجوان لڑکوں نے ثابت کیا ہے کہ نیٹ کے بغیر بھی زندگی گزر سکتی ہے اور ہمارے مدرسے میں الحمد مہینے میں صرف ایک بار نیٹ کی سہولت شاگردوں کو دی جاتی ہے واضح رہے کہ ہمارے مدرسے سے بہت دور نیٹ کام کرتا ہے وہاں جا کر یہ بچے پھر اپنے جو رابطے ہیں انہیں ایک مہینے بعد دوبارہ بحال کرتے ہیں فعال کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ دو دن ان کو مہینے میں اجازت دی جاتی ہے اس میں یہ عبرت ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں اور بچیوں کی صحیح تربیت کرنا چاہتے ہیں تو انہیں نیٹ سے دور رکھ کر اچھی نگرانی کے ساتھ ان کی تربیت کی جانی چاہیے ورنہ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ حضرات کو معلوم ہے تو یہ تو قصہ تھا رمضان المبارک میں چینل سے غیر حاضری کا چنانچہ اللہ کے فضل و کرم سے چینل میں اگرچہ نئے دروس کی ترتیب نہیں ہو سکی لیکن ہم نے آپس میں سورہ توبہ کی تفسیر کا سلسلہ شروع کیا جو کہ بدقسمتی سے اردو زبان میں نہیں ہے ورنہ چینل ہی میں اسے نشر کرنے کی کوشش کی جاتی اللہ جل جلالہ ہم سب کے اعمال اقوال افعال اور احوال کو درست فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور اللہ جل جلالہ ہمارے اساتذہ اور تلامزہ کو صحیح طور پر نئی نسل کی بہترین انداز میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے رمضان المبارک اور عید الفطر کی مناسبت سے یہ جو مختصر سی باتیں آج آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی ہیں ان میں ایک بہت ہی اہم دعا کو بھی آپ حضرات شامل کر لیں اور وہ دعا ہے ہمارے اس چینل کے ذمہ دار ساتھیوں کے لیے تقریباً دو سال ہونے کو ہے کہ الحمد اللہ کے فضل و کرم سے اور ہمارے ساتھیوں کی بے انتہا محبت اور محنت سے یہ چینل چل رہا ہے سب سے پہلے میں اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرتا ہوں ثانین ان مخلص دوستوں اور بھائیوں کا شکریہ ادا کرنا لازم سمجھتا ہوں جنہوں نے اتنی بڑی ذمہ داری اپنے سر لی ہے اور مسلسل بلا کسی توقف کے اور وقفے کے اس چینل کو ہر حالت میں چلانے میں مصروف ہیں آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہوگا کہ اس زمانے کی بہت ساری مادی سہولیات سے ہم محروم ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے ساتھی کسی نہ کسی طرح بیانات وصول کر لیتے ہیں حاصل کر لیتے ہیں ان بیانات کو وصول کر کے بیانات کی اصلاح اور ایڈیٹنگ کا کام وغیرہ بھی کرتے رہتے ہیں مسلسل دو سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے چنانچہ میری دعا ہے آپ تمام حضرات بھی آمین کہہ دیجئے گا جو ساتھی اس چینل کی خدمت میں شب و روز مصروف ہیں اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے اللہ تعالی ان کی جائز ضروریات اور حاجات کو اپنے غیبی خزانے سے پورا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی ہر قسم کی مشکلات کو آسان فرمائے ان کے ہر قسم کے مسائل کو حل فرمائے آمین یا رب العالمین انشاءاللہ اسباق کی نشر و اشاعت کا جو سلسلہ ہے وہ جلد ہی شروع کر دیا جائے گا اللہ تعالی ہم سب کے حالات پر رحم فرمائے اللہ تعالی ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے مسائل حل فرمائے اگرچہ تاخیر سے ہی کیوں نہ ہو تمام ساتھیوں کو بھائیوں اور بہنوں کو عید کی مبارک ہو اور رمضان المبارک اور عید الفطر کے ان ایام سے جو کچھ اسباق اور عبرتیں ہم نے حاصل کی ہیں اللہ کرے کہ ہم انہیں اپنی عام زندگی میں بھی نافذ کرنے والے اور لاگو کرنے والے بن جائیں رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کی ایک عادت پڑ جاتی ہے الحمد اس عادت کو عبادت میں بدلنے کی اور عام حالت میں بھی زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کی کوشش کی جانی چاہیے اور عید میں دور و نزدیک رشتہ داروں اور دوستوں سے ملاقات کی ایک ترتیب بن جاتی ہے کاش کہ یہ ترتیب عام زندگی میں اور عام حالات میں بھی جاری رہے اللہ تعالی ہماری اس فانی زندگی کو اس باقی زندگی کے لیے ذخیرہ بنائے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد آلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ